الحمد للہ رب العالمین والسلام وسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منی سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں جگمگ جگمگ کرتے ستارے نیلا نیلا آسمان جھوپڑی بھی نظر آ رہی ہے ایک دو تین چار پانچ اونٹ بھی ہے ارے دیکھو تو واہ سے دو ان یعنی روشنی دو یعنی روشنی پینسل کو اس طرح لے کر آئیے بتائیے جی کون سا رنگ بھرنا ہے اور آج آپ کا سبق ہے کو غور سے دیکھیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو تو کی پہچان ہوئی تو آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے انشاء اللہ محلہ پیارے ملانی منو اور ملانی منو ابھی آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے پیارا پیارا باغ نظر آ رہا ہے پر شہد کی مکھی بیٹھی ہے کتنی بھی تو ہے کتنے اچھے لگ رہے ہیں بھی ہے غور سے دیکھیے اور بتائیے کیا یہ تو ہے جی۔, جی پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں اس حرف کے بارے میں بتائیے کے نیچے کون سا حرف نظر آ رہا ہے یہ آتا ہے جلدی سے بتائیے کون سا حرف آیا ہے ہمارا آج کا سبق وہ آ گیا ہے ما و اللہ جزاک اللہ خیرا دوسرا پیارے اور اللہ منیوں ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان چیزوں کے نام یہ جبل آ گیا ہے یعنی پہاڑ یہ جہاز آ گیا ہے اور جہاز کو عربی میں کہتے ہیں پر بتائیے جی اوپر فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے کرسی جی نہیں ذرا توجہ سے دیکھیے امام شریف جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا جی جی ہاں آپ کا جواب درست ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ والا پیارے مدنی منو اور مدنی منو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سو سے عربی میں کون سی چیز آتی ہے اور جہاز کو عربی میں تیشارہ کیسے ہیں اور تیشارہ تو سے آتا ہے بتائیے تو سے کیا آتا ہے تو تیارہ یعنی جہاز اب جانتے ہیں اردو میں ماشا و جل جزاک اللہ خیرا پیارے اور ملنی منیو ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی واہ تو خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کو لکھنے کا طریقہ پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئے پھر سیدھی طرف اوپر کی جانب لے کر جائیں اور پھر نیچے کی جانب لے کر آئے اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پینسل کو بس سے نیچے لے کر آئے پھر تھوڑا سا سیدھی طرف اوپر لے کر جائیں اور پھر بلائی میں نیچے لے کر آئیے یہ ہو گیا اب ہماری مدنی بتائیں گی پہلے الگ کتنا لکھے پھر پینسل کو اوپر کی طرف لے کر جائے اور پھر گلائی میں نیچے لے کر آئے یہ ہو گیا تو ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ ہوں خیرہ پیارے اور ملانی ملیا ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے جی ہاں یہ طیارہ ہے مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس طیارہ میں کتنے رنگ ہیں اب اس طیارہ کو اس چھوٹے فریم میں رکھتے ہیں اب آپ کو اسکرین پر ایک اور تیارہ نظر آئے گا اور آپ نے اس طیارے میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام پیلا نارنگی نیلا بتائیے طیارہ یعنی جہاز میں کون سے رنگ بھرنا ہے نیلا جی میرا یا کون سا رنگ بھرنا ہے سیارے کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں جی ہاں اور یاد ہے نا تو سے آتا ہے یعنی صلی اللہ محمد جہاز کو عربی میں تیارہ انگلش میں ایروپلین اور اردو میں جہاز کہتے ہیں یہ جہاز مدینے بھی جاتا ہے بغداد بھی جاتا ہے اجمیر شریف بھی جاتا ہے ہم بھی جہاز پہ بیٹھ کر مدینے جائیں گے انشاء اللہ عز و جل جب بھی جہاز میں سفر کرے تو یہ دعا پڑھ لے اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا إذ دعا من بلندية اور جلنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اور ہوائی جہاز میں یہ دونوں خطرات موجود ہوتے ہیں امید ہے کہ انشاء اللہ اس دعا کی برکت سے ہم حادثے سے محفوظ رہیں گے الہی برے خاتمے سے بچانا خلیمہ جب نکلے دم یا الہی ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پیارے مدنی منو اور مدنی منی آج ہم نے آپ کو حرف تو کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف زو کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ